السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو بات چل رہی تحویل کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یعنی ابتدا میں جب بہوس کیے گئے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اجرت کرنے کے بعد اللہ ہی کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی ایک تو اللہ کا حکم تھا اور دوسری بات اس میں یہ بھی ملحوظ تھا کہ یہود چونکہ اس طرف نماز پڑھ رہے تھے اس کو اپنا قبلہ سمجھ رہے تھے تو انہیں بھی ان کی دلجوئی کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کیا اور پھر اللہ ہی کے حکم سے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا کے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے آواز آ رہی ہے تو بات چھیڑ لو بات چل رہی تھی تحویل قبلہ کے متعلق تو وہ تو جو اس کی تفصیلات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور تفصیلات تو نے پڑھ لی یہاں پہ جو ہے نا کہ تحویل قبلہ کے حقیمانہ جوابات تو اس میں پہلی مسلحت طویل قبل کی پہلی مسلحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنیدی مزاج یعنی اللہ تعالیٰ کو ملحوظ تھا اس لیے اس کی رعایت بھی کی گئی ہے یعنی آپ کی طبیعت بھی چاہ اچھا رہی تھی اور آپ جس طرح کی میں نے پڑھا کہ خد کا سما کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم کب آتا ہے تو اس آپ کے مزاج کی خوش ندی کو بھی ملحوظ رکھا گیا اس میں اور دوسری بات کہ اس میں تو یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم او اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح کہ آپ علامات نبوت جو ہے نا جس طرح اور علامات اسی طرح یہ بھی ایک علامت تحویل کرلا یہ بھی ایک علامت تھا تو اس لیے بھی آپ تحویل قبلہ کا ہونا اور آپ اس کے مشتاق متمنی رہتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رغبت اور محبت سوان یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی رغبت اور محبت تھی اور اگلی جو آیت کریمہ تھی وَلَئِن أَتَيْتَ وَلَئِن وَلَئِن أَتَيْتَ تھی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہود ہو یا عیسائی ہو یا مشرقین ہو جو بھی ہو کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا یہ اعتراض یہ بالکل بیجا ہے یہ تعصب ہے ضد ہے عناد ہے گروہ بندی کا نتیجہ ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ خود جو ہے نا اپنے آپس میں بھی قبلے کے معاملے میں اس کے کے ان اندر اختلاف ہے یہودی جو ہے نا وہ عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتے اور عیسائی یہودیوں کا قبلہ کے منکر ہے تو وہ اگر اتفاق نہیں کرتے یا بات نہیں مانتے آپ کے حکم کو آپ کے کہنے کو آپ کی بات کو نہیں مانتے یا ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تو ان کے ان الٹی باتوں کا آپ برا بھی نہیں منانا اور اس کی اعتبار بھی نہیں ہے اب آتا ہے یہ جو ایک کرمہ ہے کا ترجمہ ہے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا تفسیر و تشریح ہوگی وہ پڑھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الذين أتيناهم الكتاب لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے यारिफून كما يعرفون أبناءهم وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے لَيَكْتَمُونَ الحق حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے یہ اگلی آیت بھی چھوٹی پڑھ لیتے ہیں الحق فلا تکونن من الممترین اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے فلا تکونن من الممترین لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا تو اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ جو یہود ہے کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں جس کا اوپر بھی تذکرہ ہوا اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے جن کی خبر یا جن کی صفات پچھلے انبیاء اکرام کے صحیحوں میں دی جا چکی ہے مگر ضد کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہا ہے یعنی ہر درمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے بات کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے پہلے تشریف پڑھنے سے پہلے جو ہے نا اس میں اس کا تھوڑا سا پس منظر اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو آگے پڑھنے میں آسانی بھی رہے گی اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے میں سمجھنے میں بھی پھر آسانی ہو جائے گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللذین آتینہم الکتاب کتاب یعرفون کما یعرفون ابناؤہم یعنی کہ یہ جو جن کو ہم نے کتاب دیا یعنی یہود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو تو اس میں جو مفسر مفسرین نے جو شاید نزول بیان کیا ہے یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیوی میں شانت کا احتمال ہو جسے بیٹا ہونے میں شبہ ہو یعنی بیوی اگرچہ اپنی ہو گھر والی اپنی ہو لیکن احتمال کے درجے میں اگر ہم فرض کر لیں احتمال کے درجے میں تو شانت کا احتمال ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب اس میں احتمال ہو شبہ ہو تو اسے جو بیٹا ہوگا اس میں بھی شبہ ہوگا یعنی یہ تو ممکن ہے کہ کسی کی بیوی خیانت کا مرتکب ہوئی ہو یعنی احتمال کی درجے میں اور جس کی وجہ سے پھر او بیٹا بھی اس میں بھی شبہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تو اتنے یعنی احتمال کے درجے میں بھی شک و شبہ نہیں ہے جتنا کہ کسی عورت کے بارے میں احتمال کے درجے میں خیانت کا شبہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تو اتنا شبہ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ایک اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو جو جو یہ مشبہ بھی ہے یعنی جس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو کہ بیٹا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو بیٹے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے یعنی یہ جو یہود ہے جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسی اپنے رسول اللہ وسلم کو بھی جانتے ہیں تو یہ جو مشبہ بھی بیٹا ہے مشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ تو ہم نے کہا کہ احتمال کے درجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیوی نے گھر والی نے شرانت کی ہو اور یہ بیٹا بھی اس میں بھی شبہ ہو جو کہ یقینی نہیں ہے تو گویا کہ مشبہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کی معرفت پھر کیسی یقینی ہو سکتی ہے جب اس میں بیٹھے ہونے میں احتمال کے درجے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے خیانت کی گئی ہو لیکن یہ بات تو اظہر میں نشمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے نا اس میں اتنے شاہدے کا احتمال کے درجے میں بھی شبہ نہیں ہے یہ جو مشبہ بھی اور مشبہ ہے مشبہ بھی بیٹا ہے اور مشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گویا کہ اس طریقے سے جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو یقینی بنانا یہ کیسے ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ جو مشبہ مشبہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشبہ جو کہ بیٹا ہے اس کے مقابلے میں کمزور ہو گیا تو یہاں مشبہ جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس کا یقینی ہونا جو ہے نا وہ مضبوط نہیں رہا تو اس کا یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے تو اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا بیٹے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں اور ایسی ہی جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں یہاں پہ جو بیٹے کا لفظ ہے یہ بیٹا ہونا ملحوظ نہیں ہے اس میں بیٹا ہونا ملحوظ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بلکہ یہاں پہ بیٹی کی صورت ملحوظ ہے بیٹا ہونا خود بذات خود تو یہاں پہ جو یہ جو شبہ ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ بیٹے کا بیٹا ہونا ملحوظ نہیں ہے بلکہ بیٹے کی صورت بلکہ بیٹے کی صورت ملحوظ ہے یعنی بیٹے کی صورت دیکھ کر اس کی شناخت کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا کیا مطلب یعنی اگر دس بچے کڑے ہو یا سو بچے کڑے ہو یا ہزار کا مجمع ہو بڑا مجمع ہو اور اس میں اس کا بیٹا بھی کڑا ہو تو ان دس یا سو یا ہزار بچوں میں جیسے یہ دیکھے گا تو اپنے بیٹے کو پہچان لے گا شناخت کر لے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹے کا تذکرہ ہوا اور بیٹیوں کا کیوں نہیں ہوا ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عام طور پر چونکہ بیٹوں سے ربط یعنی معاملہ بنسبت بیٹیوں کے زیادہ ہوتا ہے یعنی گھر کے اندر تو اگرچہ بیٹیا ہوتی ہے سارے گھر کی جو کام کاج وغیرہ وہ بیٹیاں ہی کرتی ہے لیکن باہر کا جو معاملات ہے تو وہ بیٹے سنبھالتے ہیں تو والد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بیٹیوں کی بنسبت بیٹوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور والدہ کا جو تعلق ہوتا ہے بیٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں کے ساتھ کیونکہ بیٹیاں جو ہے چوبیس گھنٹے گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور بیٹے جو ہے نا کام کے سلسلے میں کام کے سلسلے میں باہر جاتے رہتے ہیں تو اس اس وجہ سے کا کا بیٹوں تذکرہ کیا بیٹے کو ذکر کیا اور بناتے نہیں بیٹی کو ذکر نہیں کیا تو گویا کہ ان یہود کو ان یہود کو جو ہے نا اپنے بیٹوں کی ذات سے بھی زیادہ معرفت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے لیکن پھر کیوں نہیں مانتا ہے کیوں عمل نہیں کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ہٹ درمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے بخش کی وجہ سے عناد کی وجہ سے ہے اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف الذین آتینا والکتاب او لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا او لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ ای محمدن جانتے ہیں اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کتابہم ہی ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی وجہ سے اوصاف کے بیان کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے قال ابن سلام لقد عرفت حين رايت كما عارف ابني ومعرفتي لمحمد اشد یہ جو عبداللہ بن سلام تھے یہ یہودیوں کا بہت بڑے عالم تھے تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے بھی چونکہ خود عالم بھی تھے اور یہ انہوں نے ان پر عمل بھی کیا ہوا تو جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے اور اس کے یہودیوں کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے تو یہ خود جو کہ ان کے بڑے یہودیوں کے بڑے علماء میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھا جب ان کی جرت ہوئی تو میں نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح جانا پہچانا یعنی جس طرح کسی سے اپنے بیٹا اس کی شناخت میں جو نقصی تعمل نہیں ہوتا ہے تو میں نے بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نظر پڑی کیونکہ میں عالم بھی تھا اور ہماری جو کتاب تورات تھی اس میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات علامات سارے بیان کیے گئے تھے جو اسی میری نظر شہر اثر پر لگی تو میں نے اس کو بیٹھے سے بھی زیادہ جانا یہ ان کے علماء میں سے تھے قال ابن سلام قد ابن سلام فرماتے ہیں کہ لقد عرفتو ہی نارائتو کہ میں نے اس کو پہچانا جانا جب میں نے اس کو دیکھا کما عارف ابنی جیسا کہ میں اپنے بیٹے کو جانتا ہو تو ہمارے فتیل محمد اشد اور میرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اس سے بھی بڑھ کر ہے یعنی اپنا بیٹا میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ ہوا ہو لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے یہ بھی نہیں ہے یعنی بیٹے سے بڑھ کر میں رسول اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا تو یہ خود ان کے علماء میں سے ہے جب ان کے علماء کا یہ کہنا ہے تو بات اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی جانتے تھے لیکن محض کی وجہ سے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام نہیں لاتے تھے اور علیہ وسلم کی بات نہیں مارا کرتے تھے ان میں سے ایک جماعت اور ان میں سے ایک جماعت یعنی ان یہودیوں میں سے لمن الْحَقَّ حق کو چھپاتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں نات ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہوں عالمون حالان کے باوجودی کہ وہ خوب جانتے ہیں یعنی ان کو پتہ بھی ہے جانتے بھی ہیں تب بھی جو ہے نا وہ کتمان حق کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں حاضر لذی انت علیہ حاضر لذی کہ آپ جس طریقے پر ہے او حق من جانب اللہ ثابت ہے کائن من اللہ کائن من, ال... من رب کا ثابت ہے رب کا تیرے رب کی طرف سے فلا تکون انہا من الممترین تو ہرگز آگ شک, شک و شبہ میں پڑھنے والوں میں سے مت ہو جائیے ہرگز آپ شک پڑھنے والوں میں سے نہ ہو جائیے الشاکین فیہ ای من هذا النوع فهو ابلغ یعنی الشاکین فیہ اس میں شبہ کرنے والوں سے نہ ہو جائیے I mean, یعنی آپ اس قسم میں شمار ہی نہ ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ یہ طرز تعبیر لا تم سر سے یہ زیادہ بلیغ ہے وَلِكُلِّن من الامم اب جو اگلی آج کریمہ فیلس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح پڑھیں گے هو موليها الخيرات ولكل وجهة اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف او رخ کرتا ہے جس کی طرف او رخ کرتا ہے ختر الخيرات خیرات تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو خت الخيرات خیرات لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اینما تکونو تم جہاں بھی ہوں گے یا اپنے پاس لے آئے گا ان اللہ علی کل قدیر یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قبلے کی تبدیلی پر جو تحویل قبلہ پر اعتراض کر رہے تھے تو ان لوگوں پر اتمام حجت کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ کہ ہر مذہب نے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلوں کو الگ الگ بنایا ہوا ہے اور تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تم سب کو جو بسیا گروہ ہے ایک قلعے پر جمع کرو تو اگر اگر جو بات کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت اچھا سروکار بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ محض ہر درمی اور بہت اعنات کی وجہ سے جو نیا ایسا کرتا ہے تو ان سے یعنی یہود وغیرہ مشرکین جو دوسرے کفار ہے قبلے تحویل قبلے کے بات میں پڑھنے کی بجائے کہ اس میں ہو تمہیں جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اپنے کام میں لگنا چاہیے اور وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے اچھے اچھے کام کرنا ہے اور اس کام میں جو ہے ان نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کرنا ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے اور جب تم اس طرح کرو گے یعنی نیکیا کرو گے اس میں اضافی کوشش کرو گے سبقت کرنے کی کوشش کرو گے تو آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالی اپنے پاس بلائے گا اور پھر ان کی تمام جو باتیں وغیرہ ہیں ان کی کوئی حیثیت کی اہمیت نہیں ہوگی وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہوگا کیوں کہ سب روز جزا کے دن اخرت کے دن قیامت کے دن جو ہے نا اور اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لہٰذا یہ اگر پھر بھی یہ باتیں بناتے ہیں یا کرتے ہیں الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں تو آپ نے ان کی باتوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہونا اب آتے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف وَلِكُلِّن مِنَ الْأُمَمِ اور ہر من الامم اور امتوں میں سے ہر ایک کے لیے امتوں میں سے ہر ایک کے لیے بھی جو ہتن قبل قبلہ ہے یعنی لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے ہوا مولیہ ہوا مولیہ جس کی طرف او پھرتا رہتا ہے یعنی نماز پڑھتے وقت صلاتی ہی اپنے چہرے کو نماز کی طرف اپنے کی طرف اور فکرات ہا ایک کرت میں جو ہے نا یہاں پہ تو مول ہے اور دوسری کرت میں جو ہے نا مول ہا ہے خرط بالکل خیرات خرج بالکل خیرات تو جب آپ کو آپ کا بھی قبلہ ہے اور بچوں کا بھی قبلہ ہے تو کیا کرو تو خیرات اس لیے اے مسلمانوں تم بھی نیک کاموں میں باغ دوڑ کرو یعنی سبقت کرو ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو بادر لقاحاتی و قبول تم نیک کام کرنے اور ان کی قبول کرنے میں جلدی کرو اور ان کی قبول کرنے میں جلدی کرو اینما تکونو تم جہاں بھی ہوں گے تم جہاں کہی بھی ہوں گے یا بکم اللہ اللہ سب کو اکٹھا کر لیں گے اللہ سب کو اکٹھا کر لیں گے یوم القیامہ ماح تم دن اللہ تعالیٰ تمہیں کریں گے کم اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے ان اللہ علی کل قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں ومن حیث خرجت اگلی جو آیت کریمہ ہے ومن حیث خرجت فولی وجہ کسط المسجد الحرام اور جہان سے بھی ومن حیث, ومن حیث خرجت اور جہان سے بھی سفر کے لیے نکلو فول وجہ شطر المسجد الحرام اپنا مو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے وَمَا اللَّهُ تَعْمُرُونَ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں جو ہے نا تین مرتبہ دہرایا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا تو اس سے مقصد کیا ہے اس سے غرض کیا ہے تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ حکم کی جو اہمیت ہے اور تاکید یہ بتانا مقصود ہے اور دوسری بات یہ بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہو تب بھی یہی حکم ہے یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی ہو تو نماز پڑھتے وقت اس کو رخ قبلے یعنی بیت اللہ کی طرف کرنا پڑے گا تو کہیں بھی ہو دور ہو نزدیک ہو جہاں بھی ہو یہاں پہ جو سمت کا لفظ فرمایا گیا ہے سمت کا شطر مسجد الحرام سمت کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے تو اس سے یہ اشارہ مقصود ہے یہ اشارہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اپنا رخ اپنا منہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے وقت قبل کی طرف جو ہے نا بالکل سو فیصد سید میں ہو تو اگر سمت وہی ہے یعنی کی کی طرف طرف سمت وہی ہے تو یہ جو حکم دیا گیا رخ کرنے کا تو یہ پورا ہو جائے گا تو انسان جو ہے نا اتنا ہی مکلف ہوگا کہ وہ ذرائع کو استعمال کر کے جو ہے نا وہ صحیح طرف سمت کو متعین کر لے تو ایسا کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یعنی اگر کچھ اونچ نیچ ہو انیس بیس کا فرق ہو قبلے رخ ہونے میں جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں یعنی اپنے کوشش تو کرنی چاہیے ہر الامکان امکان کوشش کرنا چاہیے کہ قبلہ رخ ہی ہو پھر بھی کوشش کرنے کے بعد اگر انیس بیس کا فرق ہو تو اس کی گنجائش ہے تو نماز ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے ومن حیث خرجتا لسفر اور جہاں کہیں بھی آپ سفر میں تشریف لے جائے فول وجہ کا شطر المسیح الحرام تو جہاں کہیں بھی آپ سفر پر تشریف لے جائے تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھا کی کیجئے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ اور یہ بالکل صحیح ہے اللہ کے طرف سے وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالی تمہارے کیے ہوئے اعمال سے قطعا بے خبر نہیں ہے بتائی ولیا کہ یا علمون بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور تعلمون بھی اس کو پڑھا گیا ہے تقدم مثل وقرر و لبائن تصاوی حکم السفر وغیرہ کہ اس کا یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے پہلے بھی گزرا ہے اور اس کو یہاں پہ جو ہے نا مقرر اس لیے بیان کیا ہے تاکہ سفر اور حضر کا حکم معلوم کیا جا سکے اگر آپ سفر میں ہو تب بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور اگر سفر میں ہو قریب ہو تب بھی اور دور ہو تب بھی بھیرام کے اندر قبل کے اندر مشارہ کے اندر ہو تو تب بھی اور اگر اس سے باہر ہو تب بھی مطلب دور ہو قریب ہو اندر ہو باہر ہو سفر میں ہو حاضر میں ہو تمام حالات میں کعبہ ہی کی طرف کی طرف نماز رخ نماز پڑھتے وقت رخ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے یہاں تک اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل جو باقی رہ گیا اس کو پڑھیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ